سیتا سے گلو سے ہے نام کو گل سے سے ہمارا کام ہے آ گلو سے ہے نام کو گل سے

میری پر یاد ہے عالم میری پر یاد ہے عالم بچا مجھ کو بلائے دو جہاں سے بچا مجھ کو بلائے دو جہاں سے میری پر یاد ہے رام بچا مجھ کو بلائے دو جہاں سے بچا مجھ کو بلائے دو جہاں سے گلوں سے ہے نام کو گل سے ہمارا دل شاپ میں آگ پنہا دل شاپ میں آگ پنہا یقین کرتا ہوں آہوں کے دعا سے یقین کرتا سے یہ ہے سرخ سجدہ گاہ عاشق یہ سرخ سجدہ گاہ آج دعا کرتے چشمے تو شاہ سے دعا کرتے ہیں چشمے تو شاہ سے یہ کیوں ہے سرخ سجدہ عاشق دعا کرتے ہیں چشمے تو شان سے دعا کرتے ہیں چشمے تو شان سے گلوں سے ہے نام کو گل سے تا سے ہمارا کام ہے آؤ یہ نام تسلیم رضا کا یہ نام تسلیم رضا کا کہ آزاد فکر کی سے آزاد فکر سے یہ تسلیم و رضا کا کہ آزاد فکر رے سے کہ آزاد سکھ گل سے ہمارا کام سے بہت نے تمنا سے زمین بہت نے تمنا سے زمین کیا ہے رب اپنے را سے کیا ہے رب اپنے سے بہت تمنا سے سے کیا ہے ر یہ توفیق بس کے کرم سے یہ بس ان کے کرم سے یہ سر بے نظر بتا سے کہ ہے سر پہ نظر ہنسے بنا ندی کی کرتے مسائل یہ بس کے کرم سے یہ تو تو بسوں کے کرم سے کہ سر پہ نظر حسن نے سے کہ سر پہ نظر حسن نے سے گلوں سے ہے نام کو گول ستا سے ہمارا کام ہے کرم ہے آپ کا سر دیا کرم ہے آپ کا سر دیا پا ہو آپ آپ پر گر جسم سے پیدا ہو آپ پر گر جہاں سے کرم ہے آپ کا سر پیار کرم ہے آپ تیار پتا ہو آپ پر گل جس موجود سے فدا ہو آپ پر گل جس مو جان سے بولوں سے ہم کو بھول ستا سے ہمارا کام ہے اللہ معارف ربانی سفر نامہ یونین میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا دن دن میں کی مجلس میں اپنے مرشد حضرت قطب حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب دامد کا دام اللہ علیہ علین کے نام کے نام مبارک کے ساتھ میں نے غلطی سے رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں لیکن چونکہ وہ فن اس کو ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان بزرگوں کے لیے جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن اس سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کرنا کریں کبھی کبھی یہ مراقبہ کیا کریں کہ ایک دن قبر میں جانا ہے دین کے ہر کام میں اس مراقبے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی تقاضۂ معاشیت کا اور ذوق حسن بینی کا بھی یہی علاج ہے کہ یہ سوچیں کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے یعنی جب گناہوں کا تقاضا ہو اور حسین شکلوں کو دیکھنے کا دل للچانے لگے اس حماقت کا جو ہے وہ دل تقاضا کرنے لگے اس وقت یہ سوچیں کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے دنیا کے تمام جائز کام کرو تجارت کرو ملازمت کرو کار میں چلو لیکن دل میں کچھ نہ رکھو دل میں تیار رہو کہ دنیا پر دیس ہے ہم اسٹیشن پر ہیں ریل آنے والی ہے اس میں بیٹھنا ہے موت کی ریل آئے گی اور بیٹھ کر چل دیں گے بس اس کی کوشش اور دعا کرو کہ اللہ قبول کرے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائے بس وہاں جاتے ہی دیکھنا کہ وہاں کی دنیا ہی کچھ اور ہوگی جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحابہ کی زیارت اپنے بزرگوں اور مشاعر کی زیارت ہوگی پھر ان شاء اللہ مزے ہی مزے ہوں گے کچھ دیر قیام فرمانے کے بعد حضرت والا واپس خانقاہ سینٹ پیئر کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں حضرت والا کار میں رات کی غزل کے اشعار ترنم سے نہایت در بھرے انداز میں پڑھ رہے تھے جو آفاد قارین کے لیے پیش ہر نفس ہو آپ پر قربان جان ہر نفس ہو آپ پر قربان جان آپ ہم سفر سب پر ہیں کتنے مہربان ہر نفس ہو آپ پر قربان جان آپ ہم سفر کتنے مہربان زندگی قربان کر دوستاں زندگی قربان کر دو دوستاں پاؤ گے مالک سے لطف سے دوستان بوستا کے معنی کہا پاؤ گے مالک سے لطف سے دوستان زندگی قربان کر دو دوست کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی اور جب دنیا سے چلے جائے گا انسان تو یہ حسرت باقی رہے گی کہ جتنے لمحات ہم نے غفلت میں اللہ سے گزارے اس پر حسرت رہے گی اور دوبارہ یہ زندگی ملنی نہیں ہے اس لیے جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر ڈالنا جب خدا نے مفت میں دی تجھ کو جان جب خدا نے مفت میں دی تجھ کو جان کیوں نہیں کرتا فدا پھر اپنی جان کیوں نہیں کرتا فدا پھر اپنی جان جب خدا نے مفت دی تجھ کو جہاں کیوں نہیں کرتا سیدا پھر اپنی جہاں اے خدا اے پاک رات دو جہاں اے خدا اے پاک رات دو جہاں مانگتے ہیں تجھ سے ہم دونوں جہاں مانگتے ہیں تجھ سے ہم دونوں جہاں کون ہے اس غم کا میرے راد کون ہے اس غم کا میرے راد مگر ہے باخبر رب جہاں ہم ہے باخبر رب جہاں داستان ہم کرے وہ آستان داستان ہم کرے وہ آستان بے خبر ہے جس سے یہ سارا جہاں بے خبر ہے جس سے یہ سارا جہاں زندگی سے تارا پہ دو جہاں زندگی سے تارا پہ دو جہاں پھر اسی کر تو یہ گل سا مبارک باب یہ گل سا مبارک باب دل میرا لگتا نہیں لیکن یہاں یہ پلستا دل میرا لگتا نہیں لیکن یہاں در حقیقت ہے میرا نہاں جا کس را میں کروا درمتی بوتے جا کس میں کروں جب چمکتی ہیں فلک پر بجلیاں آشیا میں تائر کی سن آشیاں آشیا میں تائرو کی سن دوست تو سن لو یہ راز بلا یعنی کہ جتنی بھی بلائیں یا مصیبتیں یا کوئی پریشانی حادثہ آتا ہے اس کا راز دوست دو سن لو یہ راز منا یہ تک نیلو تسلیم شار تصدیح کر رہی ہے اس کی وفا کی تکمیل ہو رہی ہے وفاداری کی تکمیل ہو رہی ہے دوست تو سن لو یہ راز پلا دوست تو سن لو یہ رازے پلا اے تک نیلو بابا آشمہ اے تک نیلو وفا آشم ہر بلا دفع بلا عظیم ہر بلا بلا دفع عظیم ورنہ کیوں بھیجے گا میرا مہربان ورنہ کیوں بھیجے گا میرا مہربان بنا دس میں بنا پناہ کیوں میرے گیر بنا شیش بے تو بھی دعا ہے دوستو بہر توفیق دعا میں دوستوں ہر پلا مکان مکان جیسے شکاری پرندوں کو شکار کر کے لاتا ہے اور پنجرے میں بند کر کے بیچتا ہے پھر اس کو لوگ اپنی خوشی کے لیے پرندے چہچہاتے ہیں چڑیا چہچہاتی ہیں اور کپس میں پنجرے میں بند ہوتی ہیں وہ جو ان کی چہکار ہے اس کو سن کے لوگ خوش ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالی اپنے اپنے خاص بندوں کو اس بلا ایسی بلا میں مبتلا کر دیتے ہیں بعض اوقات تو اللہ سے آؤ سیاؤ کرتے ہیں کیونکہ دعا خلاف تسلیم و رضا نہیں ہے وہ دعا کرتے ہیں لیکن نتائج پر راضی رہتے ہیں دل سے راضی اور خوش رہتے ہیں دعا کر کے شکایت نہیں کرتے کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لیکن وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ سے آؤ پما کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد وہ راضی اور خوش اور مطمئن رہتے ہیں کہ جو حالات اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھیجے ہیں اسی لیے میرا فائدہ ہے دعا کرنا سنت بھی ہے اور خلاف تسلیم و رضا بھی نہیں ہے اور دعا اللہ تعالیٰ کی قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے اس ہاں، لیے کیا کیا ہے بس سمجھ لو کہ دعا کر رہے ہیں تو مالک حقیقی سے بات کر رہے ہیں گفتگو کا شرف حاصل ہو گیا از از دعا دعا نبوت نبوت مراد مراد حضرت نے فرمایا ازدوان جو سخن گفتن بہان شیریں دہن ان کو تو اس میں مزہ آتا ہے کہ اس شیریں دہن یعنی اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلانی ان کو نصیب ہو رہا ہوتا ہے ان کا تو اس طرف ایسے اشاف بھی ہیں کہ ان کے ان کی ان کا اپنے مقاصد کی طرف رجحان تو اعلان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کھولے ہوئے نہیں ہوئے وہ بس آب و کر رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ سے شرف دے ہم کلامی میں ان کو جو لذت آ رہی ہے تو وہ سمجھو کہ ان کے لیے وہ بلائیں بھی مزیدار ہو جائیں مگر بلا کو مانگنا نہیں چاہیے بلا سے بلا سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے دم آفیت کا سوال لیکن اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا بھی کرے اس کے دفع کے لیے لیکن دعا کے بعد نتیجے پہ راضی رہے جو جو بھی حالات پیدا ہو اس اللہ سے راضی رہے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے بندے ناکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور پاک ذات ہیں اللہ تعالیٰ شرف ہم کلامی بخشے کتنا بڑا انعام اعزاز و اکرام سے میرے توفیق دعا ہے دوستوں ہر بلائے خالق کونوں مکان دوست تو سن لو یہ ہے راز بلا دوستو سن لو یہ راتے پلا چیر تک میلو پائے یہ چیر تک نیلو پائے آشمہ ہر بلا اپنے پلا ہر بلا اپنے بلا ورنہ بھیجے گا میرا مہربان جو بلا آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں چھوٹی بلا چھوٹی سی مصیبت کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں اور اسے بڑی بلا کو ٹال دیتے ہیں ہر بلا دفع بلا ورنہ کیوں بھیجے گا میرا مہربان میرے تو دعا ہے دوستو ہر بلائے خالق مکان خانقاہ پہنچنے پر مولانا داؤد صاحب کے والد صاحب نے بتایا کہ گزشتہ رات لندن سے دو بار فون آیا اور خانقاہ یونین کا فون نمبر معلوم کیا جو بتا دیا گیا اس کے بعد فون کٹ گیا یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس کا تھا غالب گمان یہی ہے کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے لندن سے کسی سے فون کرایا ہوگا چنانچہ باز کے بعد دس بجے کے قریب لندن فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت والا کہیں تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی جان اللہ تعالیٰ کو جانی جان دینے والے پر فدا کرنے کی توفیق عطا ہوتا ہے ہم بنا تپا کر ملنا ان کا ممکن نہیں ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی لائق گئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بھی جاری کروا دیا آج دوپہر سے یہ ہماری ویب سائٹ تو پہلے ہی سے اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ ساری مجالس کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہمارے شعیب میاں اور حافظ ڈاکٹر محمد عمر صاحب اور ہمارے عبداللہ میاں جن کو پوسٹر کے پکارتے ہیں ان کی ان کی شناخت ٹوسٹر سے ہوتی ہے تو سینکنے والی حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اچھا تھا ہدیہ کیا تھا اس کی شناخت کے لیے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ ٹوسٹر اور ہمارے بہت سارے جو ہے معاونین ہیں جناب راہی اعجاز صاحب اور افنان زاری صاحب افنان زاری نام ہے جمہوری زاری افنان زاری یہ زال والا زاری ہے زی والا زاری نہیں اس کا مطلب رونا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو خوش رکھے اور بھی جو ہمارے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے تو دوپہر سے یہ مجلس لائیو شروع ہو چکی ہے اور ابھی بھی یہ لائیو چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لی اور اس میں ترقی کی عطا فرمائے اور تمام جملہ معاونین کے لیے سب کا جانیہ بنائے اور میرے مشقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تینوں مشرقین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور اپنے فضل سے قبول فرمائیں اور بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ مجلس سننے کے لیے کمپیوٹر اور نیٹ نیٹ نہ خری جن کے پاس پہلے سے موجود ہو اور جو یہاں نہ آ سکتے ہوں ان کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن خاص طور سے مجلس سننے کے لیے نیٹ کا استعمال یا نیٹ کا نیٹ خریدنا کمپیوٹر خریدنا اس کو میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا اگر اگر کسی کو واقعی صرف اسی کام سے لینا ہے تو اپنے بڑوں کی سرپرستی میں اور ہم سے مشورہ کر کے پھر وہ لے اگر کوئی انٹرنیٹ لینا چاہتا ہے صرف دین کے کام کے لیے تو جب تک اپنے بڑوں کی سرپرستی نہ ہو اور ہم سے مشورہ نہ کر لیں اس وقت تک ہمارا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس کام کے لیے صرف اس کام کے لیے تعلق جن کے پاس مجبوراً یا کسی مجبوری کی وجہ سے جو کے لیے ضروری ہے نیٹ کا استعمال تو وہ پہلے ہی سے موجود ہے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی ان کے پاس پہلے ہی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے انشاءاللہ شاء کی بات سنیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو لیکن یہ کہ کہ ہمارے یہاں کانفرنس کال کا بھی سلسلہ اللہ کا شکر ہے بیس بائیس تک سنتے ہیں مجلس روزانہ پابندی کے ساتھ اور شوق سے سنتے ہیں الحمد للہ میرے مرشدین کی جو کا صدقہ ہے کہ بہت ہی شوق سے اور پابندی سے سب سنتے ہیں تو نیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے فون پر انشاءاللہ شاء ہمارے پاس یو فون کے نمبر خالی بھی ہے صرف ایک فون کی سیپ لینا ہوگی وہ یہاں کال کر لیں گے ان کو یہاں سے ہم دعا سکتے ہیں ابھی تین چار نمبر ہمارے پاس خالی ہے ان شاء اللہ آپ کو فون پر سنوا سکتے ہیں اور کوئی بات تو اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ